سے کام ہوتے ہیں ان سب کاموں کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ اچھا کام کرو گے تو اچھا انجام ہوگا اچھے انعامات ملیں گے اور برائی کرو گے تو برائی کے بدلے کو بھی بھگتنا پڑے گا آج دنیا میں ہم جتنے بھی عمل کرتے ہیں اور ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر وہ عمل پہنچ جاتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان امال کے بعد اس کا جو ریٹرنز ہے جو ریوارڈ ہے جو ثواب ہے یا جو بھی پنشمنٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود طے فرماتے ہیں اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا کہ جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے آنے کے بعد کیا معاملہ کرے وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے دونوں آپشنز اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے کبھی اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ جو عمل آیا یا جو بندے نے کیا اس کو چیک کر کے اس کے بارے میں برابر ناپ تول کر کے اور اسے اب وے کر کے اللہ اس کے مقابلے میں اس کے لیے نیکیا لکھ دے اور کبھی اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ بندے کا عمل آیا اللہ جانتا ہے کہ میری نعمتوں کے مقابلے میں میرے بندے کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی کوئی کریڈٹ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ کرے کہ کیا میرے بندے نے عمل چھوٹا سا کیا ہے اور وہ عمل میں بھی نہ جانے کتنی کوتاہیاں ہے لیکن اللہ اپنے فضل سے بہت ساری نیکیوں کا فیصلہ فرما دے یہ اس کی مرضی وہ عدل بھی کر سکتا ہے وہ فضل بھی کر سکتا ہے وہ انصاف بھی کر سکتا ہے وہ ایسے ہی فضل اور رحمت کا معاملہ بھی کر سکتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عدل کرے تو لوٹیا فضل کرے تو چھوٹیا کہ اگر اللہ عدل کر لے گا تو ہم لٹ جائیں گے اگر وہ انصاف کرنے پر آ گیا ہم پکڑے جائیں گے لیکن اگر اس نے فضل کا معاملہ کر دیا اور معافی اور رحمت کا معاملہ کر دیا تو ہم چھوٹ جائیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا تو عدل بھی کر سکتا ہے فضل بھی کر سکتا ہے اس لیے ہم ہمیشہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جب ہمارے ساتھ ساتھ میں تو معاملہ کرے تو انصاف مت کرنا تو عدل کرنے پر مت آ جانا کیونکہ تو اگر انصاف کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو ہم تجھے جواب نہیں دے پائیں گے ہم تو فضل کی بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ فضل کا معاملہ فرما دے اور ویسے ہی ہمارا بیڑا پار کر دے اللہ ہم سب کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ کوئی بھی ایمان والا بغیر فضل خدا بندی کے جنت میں نہیں جائے گا ایمان والا اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہے اور کیلکولیشن بہت ایزی ہے ایک طرف اللہ کی نعمتیں ہیں جس کو اللہ خود کہتا ہے وَإِن نِعْمَتَ اللَّهِ لَا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو ایک طرف تو کاؤنٹ لیس نعمتیں آ رہی ہیں اس کے مقابلے میں ہم کتنے عمل کریں گے کتنی اللہ کی نعمت ہے جس کا ہم مقابلہ کر سکے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ زندگی پر جو پانی پلاتا ہے اس پانی کی نعمت کا بھی ہم اللہ کو ریٹرن نہیں دے سکتے ہیں باقی ساری نعمتیں تو دور کی بات یہ سانسوں کا لینا یہ سسٹم اللہ کا بنانا کہ آکسیجن کو لے رہا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر کر رہا ہے درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے رہے ہیں آکسیجن کو باہر کر رہے ہیں اور اس طریقے کا یہ جو سسٹم اللہ نے طے کیا ہے یہ جو نعمتیں ہیں ان کا ہم اللہ کے سامنے کیا اس کا ریٹرن دے سکتے ہیں اسی لئے حضرت دعوت علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو یہ کہا کہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میری نعمت کا شکریہ ادا کرو لیکن اگر میرے پاس ٹوٹل ہوتا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو اس کے میں اتنے شکریہ ادا کرتا لیکن تو خود کہتا ہے کہ میری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی ہے وہ کاؤنٹ لیس ہے تو اللہ تیری نعمتوں کا ہم شکریہ کیسے ادا کریں کتنا پیارا جواب دیا اللہ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کہا گیا اے میرے نبی داؤد تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جانا کہ میں خدا کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا یہی سب سے بڑا شکر کرنا ہے یہ احساس ہو جائے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا یہی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایمان والا اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر تھی فوراً پوچھا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آپ بھی آپ بھی بغیر اللہ کے فضل کے جنت میں نہیں جا سکتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی عائشہ اللہ اللہ جی عائشہ میرے پاس بھی وہ عمل نہیں ہے کہ میرے عمل مجھے جنت میں لے کر جائے ہاں اگر اللہ اپنی رحمت میرے اوپر ڈھاپ لے اور رحم کا معاملہ فرمائے تب جا کر میں بھی جنت میں جا پاؤں گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ فضل کرے تب میرا بھی بیڑا پار ہوگا تو ہم تو گنہگار لوگ ہیں اس لیے ہم کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ بھائی میں نے یہ عمل کیا تو میں اتنا بڑا بن گیا یا میں یہ کرتا ہوں تو میں یہ بن سکتا ہوں نہیں اللہ فضل کرے گا تب ہی بیڑا پار ہوگا ورنہ عمل ہمارے پاس ایسے نہیں ہے کہ جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے پھر یہاں شیطان آ جاتا ہے کہ اچھا اللہ فضل پر جنت میں بیچتا ہے تو عمل کیوں کرتا ہے شیطان بہکاتا کاتا ہے کہ جب اللہ فضل پر ہی جنت دینے والا ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے کلمہ پڑھ لیا ہے فضل کرے گا کام بن جائے گا کیوں تو عمل کر رہا ہے کیوں تو نمازیں پڑھ رہا ہے کیوں تو پابندی کر رہا ہے شیطان بہکاتا ہے لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں اللہ کا اصول یہ ہے کہ بندہ ایمان لانے کے بعد جب عمل کرتا ہے عمل کی برکت سے اللہ فضل کا معاملہ کرتا ہے عمل کرے گا اللہ کو دیا جائے گی اللہ کو رحم آئے گا اور وہ فضل کرے گا اور اس کے فضل پر پھر بیڑا پار ہو جائے گا ورنہ اپنے عمل ایسے نہیں ہے کہ جس کے بنا پر ہم جنت کا رکھیں یا جنت کے حقدار بن جائے اسی بنا پر کتابوں میں بنو اسرائیل کے عابد کا واقعہ لکھا ہوا ہے بنو اسرائیل میں عابد تھا عبادت کرنے والا ایک دن اللہ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ میں صرف اور صرف اپنے آپ کو تیری عبادت کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں اس لیے اللہ میرے لیے کچھ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ سارے جمیلے دور ہو جائے اور میں صرف اور صرف کنسنٹریٹ کروں تیری عبادت کی طرف میں ڈیوٹ کر لوں گا اپنے آپ کو تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب پیدا کر دیے بالکل ایک دریا کے کنارے کونا انہیں نصیب ہو گیا پہاڑ کے قریب میں بڑے اطمینان کے ساتھ وہ عابد عبادت کرنے بیٹھ گئے اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے رو رہے پڑھ رہے عبادت کر رہے یہاں تک کہ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ قریب میں دریا تھا دریا سے روزانہ جب پیاس لگتے پانی پی لیتے تھے ایک انار کا درخت قریب میں تھا اللہ روزانہ ایک انار اگا دیتا تھا اسی کو توڑ کر اپنی بھوک مٹا لیتے تھے اور ایک ہی کام رات دن اللہ اللہ کھانے پینے کا سب پر انتظام ہے ایک دن وہ آیا وہ ثابت کی موت ہو گئی جب انتقال ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میرے بندے تو نے میری بہت عبادت کی مجھے راضی رکھنے کے لیے تو نے کئی سالوں کی عبادت کی ہے پانچ سو سال تک تو عبادت میں رہا جا میرے بندے جا میں اپنے فضل سے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں جب اس عابد نے یہ سنا کہ فائیو ہنڈریڈ ایئرس کی عبادت کے بعد اللہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے فضل سے تجھے جنت میں بیچتا ہو تو اس عابد نے سوال کیا کہ اللہ مجھے بھی تو اپنے فضل سے بیچ رہا ہے اپنی رحمت سے بیچ رہا ہے تو اللہ میرے پانچ سو سال کی عبادت کا کیا فائیو ہنڈریڈ ایئرز تک میں عبادت کرتا ہوں پھر بھی فضل بندے اللہ پانچ سو سال کی میں نے عبادت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا میرے بندے تو انصاف کروانا چاہتا ہے اور اپنی عبادت کے بعد کے بدلے میں جنت میں جانا چاہتا ہے تو چل تیرا بھی حساب کتاب ہوگا دیکھ لے حساب کتاب کیسے ہوتا ہے اللہ فرماتے فرشتوں کو اس کا حساب لیا جائے گا اسے حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے اور ابھی میں کچھ روز پہلے آپ کو بیان کر رہا تھا کہ میدان محشر میں جب اس حساب کتاب کا وقت آئے گا اللہ سورج کو ایک مائل کے فاصلے پر کر دیں گے گرمی کی وجہ سے لوگ پسینے میں شرابور پیاس والے ہو جائیں گے پیاسے ہوں گے جب ان کو حساب کے لیے کھڑا کیا گیا سورج کی گرمی پڑنے لگی پسینہ پسینہ ہونے لگے اب یہ عبد پیاسا ہو گیا اور پیاس پیاس کی وجہ سے پریشان بہت ٹرسٹی ہے اللہ نے ایک فرشتے کو کہا کہ ایک کٹورا پانی لے کر وہاں سے گزر جاؤ فرشتے نے پانی کا ایک کٹورا ایک باؤل لیا اور فرشتہ وہاں سے گزرا عابد کی نظر پڑی پانی پیاسے بہت تھا فوراً وہ عابد کہنے لگا کہ ارے بھائی مجھے پانی دو پانی مجھے بہت پیاس لگی ہے ارے بھائی ادھر آؤ لاؤ یہ پانی مجھے دے دو فرشتے نے کہا کہ عابد صاحب دار العمل نہیں ہے دار الجزا ہے یہاں تو جو بھی چاہیے اس کے بدلے میں ہم ریٹرن لیتے ہیں ایسے ہی کوئی چیز فری آف چارج نہیں ملتی ہے یہاں تو جو بھی چاہیے ادا کرنا پڑے گا اور یاد رکھنا کہ یہاں پر جو بھی نعمت چاہیے اس کے بدلے میں عبادت دینی پڑے گی عابد نے کہا تو مجھے پانی دے بول کتنی عبادت چاہیے اس فرشتے نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو ایک کٹورا پانی کی قیمت ہے پانچ سو سال کی عبادت وہ عابد کہنے لگا کہ یار یہ تو بہت مہنگا ہے فائیو ہنڈریڈ ایئرس کی عبادت ایک کٹورے پانی کے لیے نہیں چاہیے مجھے جاؤ وہ فرشتہ پانی لے کر چلا گیا اب گرمی سخت ہو رہی ہے حرارت اور بڑھ رہی ہے پیاس اور بڑھ رہی ہے اتنا بے چین ہو گیا وہ عابد ابھی تو حساب بھی شروع نہیں ہوا وہ اتنا پریشان اور بے چین ہو گیا کہ پھر اس نے سوچا کہ اب تو پانی کے بغیر میں جی نہیں پاؤں گا بڑی عجیب میری حالت ہے دوڑتے بھاگتے ڈھونڈنے لگا کہ وہ پانی والا فرشتہ کہاں ہے جہاں وہ ملا اسے کہا کہ بھائی وہ پانی مجھے دے دے کہا پانچ سو سال کی عبادت دینی پڑے گی کہا نو پرابلم یہ پانچ سو سال کی عبادت لے مجھے ایک کٹورا پانی دے دے پانی ملا اس نے نے منہ سے لگا لیا ادھر وہ سودا کرتا ہے ادھر اللہ کی طرف سے سوال ہوتا ہے اے میرے بندے تجھے پانی مل گیا تو نے پانچ سو سال کی تیری عبادت دے دی اب میں سوال کرتا ہوں کہ پانچ سو سال میں کتنے کٹورے پانی میں نے تجھے پلائے تھے چل لاب اس کا مجھے جواب دے اگر تو عدل مانگ رہا تھا تو حساب دے پانچ سو سال تک تجھے پانی پلاتا تھا ایک کٹورے میں سب ختم ہو گیا وہ عابد کہنے لگا کہ بات سمجھ میں مولا کہ تیرے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جاتا اس بنا پر اللہ اب میں سمجھ گیا اللہ نے فرمایا کہ جا میں پھر کہتا ہوں میں نے اپنے فضل سے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا فضل ہو تو کام بنتا ہے اس لیے ہمیشہ یہ ڈرتے رہو دعا کرتے رہو کہ اللہ انصاف مت کر تو فضل کا معاملہ کر دے فضل خداوندی سے کام ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ میرے سارے کے سارے بندے جنت میں جائیں گے ایک بندہ جہنم میں جائے گا مجھے ڈر ہے کہ کئی مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے کہ میرے سارے بندوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا سب جہنم میں جائیں گے ایک ہی بندہ جنت میں جائے گا حضرت عمر فرماتے تھے مجھے امید ہے کہ میں ہی جنت میں جاؤں گا گویا دونوں کا دونوں طرف کی بات دونوں معاملے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں کہ اگر اللہ عدل کرنے پر آئے گا تو عمر تیرے پاس کچھ نہیں ہے تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا یہ ڈر تھا ان کو اور دوسری طرف یہ بھی سوچتے تھے اللہ نے اگر فضل کر دیا اور وہ فضل کرنے پر آئے چاہے سب کو جہنم میں بھیجے ہو سکتا ہے عمر امید کر اللہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دے اس لیے جتنے ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہیں اللہ انصاف پر آ گیا تو ہم پکڑے جائیں گے اس کے ہر چیز میں احتیاط اتنا بچتے تھے تھے اپنے آپ کو بچاتے کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک طرف امام ہے دوسری طرف بہت بڑے بزنس مین ہے کافی بڑا کپڑے کا ان کا بزنس تھا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پارٹنر تھے بزنس پارٹنر حضرت حفظ ابن غیاس رحمت اللہ کے آلے یہ بزنس پارٹنر ہے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے یہاں پر بزنس میں اپنی شاپ پر بیٹے ہوئے ہیں بزنس ہو رہا ہے ہول سیلرز بھی ان سے خرید رہے ہیں ریٹیلرز بھی ان کے پاس آ رہے ہیں اور بزنس چل رہا تھا کپڑے خریدے جا رہے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے ان کپڑوں میں دیکھا کہ ایک کپڑا ایسا ہے جو ذرا ڈیفیکٹڈ ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے کوئی نقص ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے کپڑا سائیڈ پر رکھ دیا اور اس کے بعد میں جب ان کی ڈیوٹی پوری ہوئی اور ان کا پارٹنر حفظ ابن غیاس جب آیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تھوڑا آرام کر لیتا ہو تم یہ بزنس سنبھالو اپنے پارٹنر حفظ ابن غیاس کو بٹھا دیا اور کہہ کر گئے کہ بھائی دیکھو یہ مال ہے یہ ہے یہ آئٹم ادھر نکال دی گئی ہے سب کچھ بتلا دیا لیکن وہ ایسا زوروں میں بزنس چل رہا تھا اب وہ بزنس چل رہا ہے ایک عورت آئی وہ عورت کپڑا تلاش کر رہی اور تلاش کرتے کرتے اس کی نظر اسی کپڑے پر پڑی جو سائیڈ پر پڑا ہوا تھا اس عورت نے کہا یہ کپڑا مجھے پسند ہے اب حفظ ابن غیاس بھول گئے کہ بھائی امام صاحب کہہ کر گئے تھے یہ ڈیفیکٹڈ پیس ہے یہ ایپ والا پیس ہے اس کو بیچنا اور بیچنا ہو تو بتا کر بیچنا کہ یہ اس میں پرابلم ہے یہ اس میں خرابی ہے وہ اتنا بزنس ایسا رن ہو رہا تھا کہ وہ بھول گئے اور انہوں نے جو اس کی سیلنگ پرائز تھے اسی پر وہ کپڑا بھی بیچ دیا پیسے لے لیے اور جو گلہ تھا اس میں رکھ دیا پیسہ کافی رقم آتی تھی بڑا بزنس تھا ڈال دیا اس میں گلے میں وہ عورت تو چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنا آرام کر کے جب آئے اور جیسے ہی انٹر ہوئے تو دیکھا کہ وہ کپڑا غائب ہے حفظ ابن غیاس کو پوچھا کہ وہ کپڑا کہاں ہے جو سائٹ پر ڈیفیکٹڈ پیس تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کو سائٹ پر رکھنا وہ کہاں ہے انہوں نے کہا رہے یار میں تو بھول ہی گیا وہ ایسے لوگ آ رہے تھے کسٹمرز کی بھیڑ تھی ایک عورت کو پسند آیا میں نے بیچ دیا امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے تم نے کہا کہ اس میں یہ نقص اور عیب ہے کہا نہیں میں نے تو جو ریٹ تھا وہی سیلنگ پرائس میں بیچ دیا کہا کتنے میں بیچا وہ پیسے کہا ہے کہا وہ کہا مجھے پتا یہ گلہ ہے گلے میں میں نے ڈال دیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت پڑھا صبح سے لے کر شام تک بکری ہوئی تھی اور سارا پیسہ اس کے اندر تھا اور جتنی جتنی دولت اندر پڑی ہوئی تھی وہ سب کا سب نکالا ایک تھیلے میں بھرا اور جا کر تمام کا تمام غریبوں میں صدقہ کر دیا محدثین نے اور ان کے حالات لکھنے والوں نے نقل کیا ہے کہ جو رقم اس کے اندر تھی اس کی مقدار تھی تھرٹی تھاؤزن دینار تیس ہزار دینار تھٹی تھاؤزن گولڈ اندر تھے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وہ فرمایا کہ دیکھو جس مال مال کے اندر ذرہ برابر بھی شبے کا مل جاتا ہے وہ پورے مال کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے اگر اللہ نے کل اس کے بارے میں پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے اس بنا پر جو تیس ہزار دینار تھے سب کا سب غریبوں کے اندر صدقہ کر دیا ایسا ڈر تھا انہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا سوال کر لیا تو ہم اس پروردگار عالم کو کیا جواب دیں گے لیکن دوسری طرف ہم ایمان والوں کو یہ بھی کہا گیا کہ ہر وقت ڈرنا نہیں ہے امید بھی اللہ سے رکھنی ہے اور ہر وقت یہ امید نہ ہو کہ بس جنت ہی جنت ہے ہم عمل نہ کرے اللہ کا ڈر بھی موجود ہو یہ امید اور خوف اور اللہ کے دونوں معاملے عدل اور فضل یہ دونوں کے دونوں ہمارے سامنے ہونے چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب وہ فضل کرنے پر آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بہانے پر جنت کے فیصلے کرتا ہے وہ قبیلہ کرد کا ایک ڈاکو تھا کتابوں میں واقعہ لکھا ہے اس ڈاکو کا کردی تھا وہ قبیلہ کرد سے تعلق رکھتا تھا زنی کرتا تھا لوگ جاتے انہیں لوٹ لیتا سب کچھ مال کھسوٹ لیتا اور اس طریقے سے یہی اس کے انکم کا طریقہ تھا یہی کمانے کا طریقہ تھا اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ پر سفر میں تھا لوٹنے کے لیے نکلے تھے اس کی پوری ایک گینگ تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں تھا ایک جگہ پر یہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے سب آرام کر رہے یہ بھی ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے تو اچانک اس نے ایک چیز مانگ کی کہ تین کھجور کے درخت ایک لائن میں ہے جن پر کافی کھجوریں لگی ہوئی ہے اور ایک چوتھا درخت ہے جو بالکل خالی کھجور ہے ہی نہیں اس میں وہ حیرانی سے دیکھنے لگا کھجور کے تین درخت تینوں پر کھجور ہے اور چوتھے پر کچھ بھی نہیں ہے اور پھر اچانک اس نے یہ دیکھا کہ ایک چڑیا ایک سپیرو وہ کھجور کے درخت پر بیٹھتی ہے اور اپنی بیک سے اس کھجور کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے کافی محنت کرنے کے بعد وہ کھجور کو توڑ لیتی ہے اور کھجور توڑ کر وہ چڑیا کھجور کو منہ میں لے کر اس درخت پر جاتی ہے جہاں پر کھجور نہیں ہے اور اس درخت پر ایک جگہ پر جا کر وہ کھجور ڈال دیتی ہے پھر واپس آتی ہے پھر کھجور کو بڑی محنت سے وہ توڑتی ہے اپنی بیک میں لے کر جاتی ہے اور وہ خالی جو درخت ہے جس پر کھجور نہیں ہے وہاں پر ایکزیکٹلی اسی جگہ پر جا کر وہ کھجور بھی رکھ دیتی ہے پھر واپس جاتی ہے پھر یہ کرتی ہے اس کرد کے قبیلے کے ڈاکو کو پڑا تعجب ہوا کہ یہ چڑیا کر کیا رہی ہے کنٹینیوسلی یہ محنت کھجور توڑتی ہے وہاں رکھ کر آتی ہے کھجور توڑتی ہے وہاں رکھ کر آتی ہے اس کے دل میں تفتیش پیدا ہوئے کہ مجھے دیکھنا ہے دیکھو جب اللہ فضل کا معاملہ کرتا ہے اور ہدایت کے فیصلے کرنے لگتا ہے تو ایسے غیب سے نظام بناتا ہے دل میں خیال آیا کہ مجھے دیکھنا ہے آخر یہ چڑیا کیا کرتی ہے تو وہ ڈاکو خود بیان کرتا ہے کہ میں اس درخت پر کھجور کے جہاں پر کوئی کھجور نہیں تھی میں نے چڑھنا شروع کیا اور میں چڑھتے چڑھتے اس اس جگہ پر پر پہنچ گیا جہاں میں چڑیا کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کھجور ڈال رہی ہے اس ڈاکو کا بیان ہے کہ جب میں اوپر گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میری آنکھیں تو پٹی کی پٹی رہ گئی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ اس درخت کے اوپر ایک سانپ ہے جو اندھا ہے اور اس اندھے سانپ نے اپنا منہ کھلا رکھا ہے یہ چڑیا جا کر اس کے منہ میں کھجور ڈال دے اندھا ہے ہے اس کا کھلا ہوا یہ اتنی محنت کر کے کھجور لیتی ہے اور اس بلائنڈ سنیک کے میں وہ کھجور کو ڈال دیتی ہے یہ منظر میں نے دیکھا تو میرا تو پورا سمیر ہل گیا اور میں تو حیران ہو گیا اور میں دل میں سوچنے لگا کہ اللہ جب تو روزی دینے پر آتا ہے تو ایک اندھا صاف درخت کے اوپر ہے ہے پرندے کو بیچ کر اسے بھی تو روزی پہنچاتا ہے حالانکہ سانپ کے بارے میں تو یہ وہ جانور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سانپ دیکھو تو پہلے اس کو کہو کہ تو چلا جا اگر وہ جن کی شکل میں ہے تو چلا جائے گا ورنہ اسے مارو تو جس کو نبی نے مارنے کے لیے حکم دیا اس جانور کے لیے بھی اللہ تو ایسا روزی کا انتظام کرتا ہے کہ چڑیا کو بھیج کر اس کے منہ میں کھجور ڈالتا ہے تو اللہ میں تو ایمان والا ہو میں مسلمان ہو خالی کو مالک مانتا ہو اور میں چوری کر کے ڈاکہ مار کر لوگوں کو لوٹ کر کھاتا ہو اے اللہ میں کل تجھے کیا جواب دوں گا جب تو ہر ایک کو روزی پہنچا سکتا ہے اس کے بعد ایمان والا پیدا ہو کر میں ایسا کام کرو بس ہدایت کا وقت تھا اتنا افسوس ہوا اور ایسا غم کرنے لگا اسی وقت میں اس نے توبہ کر لی بلکہ کتابوں میں لکھا ہے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے اقالا اقالا اقالا اقالا سر پر مٹی ڈالتا ہے اور یہ ورڈ بولتا ہے جس کا معنی اللہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے اور اس کے بعد میں جو تلوار تھی جس کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹتا تھا اپنی تلوار کمر کو اس نے توڑ دیا سچے دل سے اس نے توبہ کی اور اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کر کے پورا واقعہ بتلایا جب یہ واقعہ ساتھیوں نے سنا تو وہ بھی حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا اگر آپ توبہ کرتے ہیں ہم بھی توبہ کریں گے سب نے سچے دل سے توبہ کر لی کہ آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالیں گے اور دل میں ارادہ کیا کہ جب توبہ ہی کی ہے تو چلو سارے کام چھوڑو سیدھے بیت اللہ چلے جاتے ہیں سے بیت اللہ جانے کا ارادہ کیا اور یہ لوگ اب بیت اللہ کی طرف روانہ ہو ہو رہے ہیں راستے میں ایک جگہ پر رات کا وقت گیا انہوں نے قیام کیا دیکھو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کیسا فضل کا معاملہ کرتا ہے ایک جگہ پر انہوں نے قیام کیا سب لیٹے ہوئے ہیں اتنے میں وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھیا ایک بوڑھی عورت کچھ سامان ہاتھ میں لے کر تیز قدموں سے سے آ رہی رہی اور لوگوں پوچھ ہے کہ کرد کا ایک آدمی ہے یہ وہی آدمی وہی ڈاکو جس نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا اس کا نام لے رہی ہے کہ کبیل کرد کا فلاں آدمی ہے میں اس سے ملنا چاہتی ہوں یہاں کوئی ہے اس کے ساتھیوں یہی وہ بھائی ہے وہ عورت اس کے پاس گئی اور کہا کیا تیرا فدام یہ ہے اس نے کہا جی ہاں کیا تو قبیلہ کچھ سے تعلق رکھتا ہے اس نے کہا کہ جی ہاں اس عورت کو پوچھا آخر بات کیا ہے تم مجھے کیسے پہچانتی ہو اس عورت نے یہ کہا کہ میرا ایک جوان لڑکا تھا تین دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا وہ کپڑے چھوڑ کر گیا مال چھوڑ کر گیا سامان چھوڑ کر گیا لیکن جس دن اس کا انتقال ہوا ہے اس دن سے تین راتیں گزری ہے اور تینوں رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آ رہے ہیں تمہارا نام بتلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا سامان انہیں دے کر آ جاؤ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے بڑیا نے وہ سارا سامان اپنے بچے کا دے دیا اور کہا یہ نبی کا مجھے حکم ہے انہوں نے اسے قبول کر لیا آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ پوری زندگی ڈاکہ زنی کرتا تھا ایک بار سچے دل سے توبہ کی تو نے تین دن میں ہی اس کا انجام میرے سامنے بتلا دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ جب فضل کرنے پر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے جب تو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں تیری طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آ جاتا ہوں تو میری طرف چل کر آتا ہے میں تیری طرف بھاگ کر آ جاتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے اس بنا پر ہمیشہ اس کا خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فضل کر دے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور تجھ سے فضل ہی کی بھیک مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے کون سی دعا ہماری زبان سے نکل جائے اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ معاف کر لے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے لیکن یہ بات بھی ہمیشہ خیال رہے ہے ہر وقت یہ سوچ کر نہ بیٹھے کہ میرا پروردگار تو بڑا جمالی ہے میرا پروردگار تو بڑا رحم والا ہے اگر اللہ کے پاس جمال ہے تو جلال بھی ہے وہ رحمت بیچتا ہے تو عذاب بھی بیچتا ہے اس کے دونوں طریقے کے معاملے ہیں اس لیے امید تو یہ لگانی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے لیکن ڈرتے بھی رہنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس کی بنا پر ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے اور یہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اللہ جب انسان کو تھوڑا سا دیتا ہے تو وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ جب دینے پر آیا ہے تو اب چھوڑوں گا نہیں سب کا سب لے کر جاؤں گا خود روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو سامنے بلائے گا اور پوچھا جائے گا اے میرے بندے کیا تُو نے فلا گناہ کیا تھا وہ کہے گا جی ہاں میرے مولا اللہ کہیں گے اور فلا گناہ کا جی ہاں میرے مولا اور وہ گناہ وہ کہے گا جی ہاں میرے مولا اور وہ گناہ وہ کہے گا جی ہاں میرے مولا سارے گناہ اس کے پوچھے جائیں گے سوال کیے جائیں گے یہ جواب دیتا جائے جی ہاں مولا جی ہاں مولا وہ اتنا شرمندہ ہو جائے گا کہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کر کے اپنی گردن بھی نہیں اٹھا پائے گا مارے شرم کے گردن نیچے کر دے گا اور اعتراف کرتا جائے گا پھر اس کے دل میں خیال آئے گا کتنا اعتراف کروں کب تک کہوں کہ ہاں یہ کیا یہ کیا یہ کیا کتنی شرمندگی اٹھاؤ دل میں ارادہ کرے گا گا کہ اب اللہ پوچھے تو کہوں گا نہیں کیا تھا انسان ہے نا ادھر بھی نہیں چھوڑے گا اپنے چال کہے گا گا اب کیا دوں کہ نہیں کیا تھا میں نے پھر خیال آیا اس درگاہ میں جھوٹ بول کر کہاں بچ پاؤں گا جو خدا میری پوری زندگی کے ایک ایک کرتوت میرے سامنے رکھتا ہے کیا وہ میرا جھوٹ نہیں پکڑ لے گا پھر ڈیسائیڈ کرے گا کہ نہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے چلو اقرار اقرار کر لوں گا گا پھر کرے ہاں ہاں مولا ہاں مولا یہ یہ بھی بھی گناہ گناہ کیا کیا جب سارے گناہ کا اقرار کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے ساری باتوں کا اقرار کر لیا لیکن تیرے پاس تو ایمان کی دولت تھی اس لیے جا میں اپنے فضل سے یہ فیصلہ کرتا ہوں گناہ کیے ہیں ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لیتا جا ہر گناہ کے بدلے میں ایک لیتا جا اتنے سارے گناہ ہو گئے انعام کا ڈھیر لگ جائے گا اب جب اللہ انعام پر انعام دے گا اور ہر گناہ بدلے میں انعام دے گا یہ انعام بھی لیتا جائے گا اور سوچتا جائے گا اور سوچنے کے بعد کہے گا اللہ ایک گناہ وہ بھی کیا تھا وہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں ایک اور گناہ کیا تھا اس کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہوا اللہ وہ بھی گناہ میرا ریکارڈ کر میں نے یہ بھی کیا تھا وہ بھی ایک گناہ رہ گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے کہ جب ہمارے نبی یہ بیان کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسنے لگے اور ایسا مسکرائے کہ آپ کے نواجی زندر کی دار نظر آنے لگے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی بات نہیں میرے بندے جا یہ جو تو اعتراف کر رہا ہے اس کے کے بدلے میں بھی میں تجھے انعام سے نوازتا ہوں ایسا پیار کرنے والا ہمارا مولا ہے ایسا فضل کرنے والا ہمارا پروردگار ہے اسی پروردگار کی اگر ہم نافرمانیاں کریں اس کو ناراض کریں تو بتاؤ وہ اللہ ہم سے کتنا ناراض ہو جائے گا اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے ہمیں سب کچھ دیا اگر ہم اسی خداوند قدوس کی نافرمانیاں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پروردگار ناراض ہو جائے اور انصاف کرنے پر آ جائے اور اگر وہ انصاف کرنے پر آیا تو ہم پوری طرح پس جائیں گے ایک آخری روایت میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے اس نے آگ جلائی ہے فائر جلائی ہے کسی وجہ سے کچھ پکانے وغیرہ کے لیے اس نے آگ روشن کی تھی اور اس عورت کے ہاتھ میں اس کا چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ آگ کو تیز کر رہی تھی تو تھوڑی تھوڑی دیر سے سموک اٹھتا تھا دھواں اٹھتا تھا جب وہ دھواں اٹھتا اور جیسے ہی دھواں اوپر آتا یہ عورت اپنے بچے کو اس طرح پکڑ کر پیچھے ہٹ جاتی تھی کہ کہیں میرے بچے کو آگ کا دھواں نہ لگ جائے وہ اتنا پیار کرتی تھی اپنے بچے کو کہ جب سموک اوپر آتا تو وہ پیچھے بچ جاتی اور اپنے بچے کو بچا لیتی کہ کہیں اس اس کو کو سموک نہ لگ جائے جناب نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم نے نے منظر دیکھا آپ صحابہ مجمعین سے کہا ارے دیکھو میرے صحابہ یہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے دیکھو تو سے کتنا پیار کرتی ہے کہ دھواں اٹھتا ہے تو یہ یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ میرے بچے کو یہ سموک لگ جائے اس اپنے بچے کو آگ کے دھوئے اس عورت نے یہ سن لی وہ عورت مڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑا عجیب سوال کیا اس عورت نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کیا میں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بہن نہیں تم اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈال سکتی جو ماں اتنا پیار کرتی ہو کہ اس کا سموک بھی بچے کو نہ آئے بچے کے قریب نہ آئے اس کی فکر کرتی ہو وہ ماں اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گی وہ عورت پوچھتی ہے کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ تم تمہارے بچے سے پیار کرتی ہو محبت کرتی ہو اور جو ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے وہ اسے آگ میں نہیں ڈال سکتی اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی بات ہے کہ میں سکتی کیونکہ میں اپنے بچے سے محبت کرتی ہوں تو آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے نائنٹی نائن ٹائم زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے تو اللہ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا وہ اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا اس عورت نے جب یہ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک روتے رہے جو راوی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی رو رہے تھے اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یہ کہہ دو کہ اللہ اپنے بندوں بندوں سے بہت پیار کرتا اللہ اپنی بندیوں سے بہت پیار کرتا ہے وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے المارد المتمردہ مگر وہ شخص جہنم میں جائے گا کہ جو سرکشی کرنے والا ہو اور شریعت کی باؤنڈریز کو توڑ کر آگے بڑھ جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ ٹھیک ہے اے اللہ اے میرے رسول اے میرے نبی کہہ دو اپنے میں اپنے امتیوں کو کہ میں اپنے بندوں اور بندیوں سے بہت پیار کرتا ہوں میں نہیں ڈالوں گا انہیں جہنم میں نہیں جلاؤں گا انہیں جہنم میں فضل کا معاملہ کروں گا لیکن الا المارد المتمرد مگر جو سرکشی کرے تغیانی کرے اور جو شریعت کی اسلام کی جو باؤنڈریز ہے اس کو وہ پھلان کر آگے نکل جائے تو اس کے بارے میں تو میں عدل کا معاملہ بھی بھی کر سکتا ہو اور ان کی پکڑ بھی کر سکتا ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ نے کامال کی توفیق نصیب فرمائے اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں تیرا انصاف نہیں چاہیے تو انصاف کرے گا تو ہم پھنس جائیں گے بس تو فضل کا معاملہ کر رحم کا معاملہ کر اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور فضل خداوندی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین